ہو چکا ہوں پہلے بھی میں نے طویل سفر کیا اور جن کو تقریر بھی مفصل کرنی پڑی اپنی مسافت طے کر کے یہاں حاضر ہوا جب بھی دینی جلسوں میں تشریف لائے پوری توجہ سے بیٹھیں دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی فریضہ ہے اللہ کی بڑی عدالت میں وہ نیکی کی و مقبول نہیں ہوگی جو پاک پیغمبر کی تعلیم کے مطابق نہ ہو میری درخواست آپ حضرات کی خدمت میں یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں یہ دینی مدارس اسلام کی چھاونیاں ہیں ان عربی مدارس میں دین کا بنیادی کام ہو رہا ہے تمام حضرات احباب تک بھی ایک بات پہنچائیں کہ اللہ کی بڑی عدالت میں وہ نیکی منظور و مقبول نہیں ہوگی جو پاک پیغمبر کی تعلیم کے مطابق نہ ہو ہر مومن مسلمان ضروریات کے دین کی تعلیم حاصل کرے مردوں عورتوں پر دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے جب ہر گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم آ جائے گی تو یہ مذہبی تفرقہ خود بخود ختم ہو جائے گا فرقہ بندی کی بڑی وجہ یہی ہے انتشار کی بڑی وجہ یہی ہے گروہ بندی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ چینی تعلیم کی کمی ہے میں ان حضرات کو حضیہ تبریک پیش کرتا ہوں جن احباب نے دینی مدرسے کے لیے جو وقت کی ہے تو اصل کام یہی ہے اللہ تعالی نے چند ایام کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے پھر اس عارضی وطن سے ہم نے اصلی بٹن کی طرف جانا ہے اللہ کی بڑی عدالت میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا وہ لوگ اللہ کی عدالت میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح جن کے اعمال صحیح اور عقائد و اعمال کے لیے کسوٹی بنیادی چیز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہیں میرے مشائق اور بزرگان دین کی کوشش یہی ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سلا کے وقت القرآن اپنے گھروں کو نماز سے منور کرو قرآن کی کرا سے منور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قرآت القرآن میری امت کی بہترین عبادت قرآن کا پڑھنا ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے آپ حضرات کس کی طرف توجہ کریں اور ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی شاید آپ حضرات نے پہلے نہ سنی ہو کہ یہ موت مومن کا تحفہ ہے اکثر لوگ موت سے گھبراتے ہیں بھائی موت کے سوا بہیش میں داخلہ کیسے ہوگا موت کے سوا بہیش والی نعمتیں نہیں مل سکتی موت کے سوا اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا شاید آپ حضرات نے آج سے پہلے یہ حدیث نہ سنی اور نہ پڑھی ہو تو آج سن لیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فت المومن الموت موت مومن کے لیے توحفہ ہے اس سارے پانی سے جا کر اصلی وطن میں جب مومن پہنچے گا بحث کے دروازے کھل جائیں گے کسی قسم کا رنج و اہم تکلیف اور پریشانی مومن کو وہاں نہیں ہوگی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا موت کے سوا یہ ساری نعمتیں مومن کو یہاں کیسے مل سکتی ہیں یہ موت مومن کے لیے توتا ہے نیک مال کا بدلہ موت کے بعد ملے گا موت نام ہے ایک دار سے دوسری دار تک انتقال کا اس جہان سے جب جائے گا تو اللہ باغ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا تو آپ لوگ موت سے نہ گھبرائیں آخرت کے لیے محنت فرمائیں اللہ کے دین کا پردم اٹھائے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائے قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بڑی عدالت میں پہنچ جائے تو اللہ کی قسم ہے آپ کے لیے بحث کے و قصور انتظار کر رہے ہیں بحث کے بعد آپ لوگوں کے لیے تیار ہیں پرانے بھی آپ کی انتظار کر رہی ہے یہ بات شاید آپ حضرات پہلی دفعہ سن رہے ہوں یہ عجیب حدیث تھی کہ موت مومن کا تحفہ ہے بھائی ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بطن اصلی کی طرف جاؤں عزیز آنے یہ دنیا جہاں یہ بدل آدمی ہے وطن اصلی کی طرف جانے کے لیے ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے آپ اللہ کی بڑی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ موت مومن کے لیے توحفہ ہے کافر کے لیے توحفہ نہیں ہے کافر تو جہنم میں داخل ہوگا ہاں تاری دنیا یہ مومن کے لیے تکلیف ہے جناب رسالت امام دماغ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے یہاں تکالیف ہے مسائب پریشانیاں قسم و قسم کے رنج و علم لیکن مومن جب اللہ کی بڑی عدالت میں حاضر ہوگا تو بہش کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں آپ نے سورت یاسمین میں پڑھا رب العزت نے اس مومن کے لیے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا فرما دیا کی خلیل چند میرے راستے میں قربان ہونے والا جوان بہیش میں چلا وہ بہیش کی سیر کر رہا ہے کہتا ہے کاش میری قوم کو یہ اللہ پاک نے کس طرح میرے اوپر رحمت فرما دی تو آپ حضرات وطن اصلی کی طرف جانے کا ہر وقت خیال رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثر ذکر حاصم مل اس موت کو زیادہ یاد کرو جب موت یاد آئے گی تو انسان کی زندگی سدھر جائے گی عقائد تو ہم کی اصلاح کریں گے تو آپ حضرات کا بنیادی بات اصلی مسئلہ یہی ہے کہ کتاب اور سنت کی تعلیم حاصل کریں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جناب رحمت اللہ عمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقان قرآن میرا بیمار بھی ان کی سوال اتنا ہوتا چاہے ہی عمل کیا ماں جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن پر عمل کیا میں اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج ہوگا لوگ سر اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ نبی آ رہے ہیں رسول آ رہے ہیں اللہ کے ملائکہ کہیں گے لوگوں یہ نبی بھی نہیں اور رسول بھی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے تھے آج اللہ نے ان کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج رکھوا دیا یہ اصلی بات ہے تمہارا اصلی کام یہی ہے پہلے بھی آپ حضرات میری کئی تقریریں سن چکے ہیں لیکن یہ اصلی تقریر ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شاگردان رسول کی عادت تابین تباتین تبا تابین کی عادت یہی تھی وہ زیادہ تر قرآن مقدس پر نگاہ رکھتے تھے آپ اکثر سنی حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں گے میں پچھلے سال مدینہ طیبہ سے کتاب لایا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس مقام پر فوت ہوئے آپ نے اس جگہ پر سات ہزار دفعہ قرآن مجید کا ختم کیا تھا دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کو ایک مسئلے کی ضرورت تھی تین دن میں لا بار قرآن مجید کا ختم کیا کہ مسئلے کو قرآن مقدس سے تلاش کر رہے ہیں تو آپ اپنے سینے کو قرآن مجید کی ترقی بنائیں دل دیوار پہ نور ہوگا کی قسم ہے دین کے سارے مسئلے خود بخود سمجھ آ جائیں گے شیرہ ظلمت کی وجہ سے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی قرآن کی تلاوت کرنے سے دل دماغ میں نور پیدا ہوتا ہے اللہ کی خصوصی رحمت کا انزور ہوتا ہے یہ جتنے مسائل کو آگ آ رہے ہیں قرآن کی دوری کی وجہ سے آ رہے ہیں میں نجف اشرف سے یہ کتاب لایا ہوں اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ قرآن مجید کو چھوڑ جائیں گے اللہ سلام اللہ اللہ کی طرف سے میری امت پر تین قسم کے عذاب نازل ہوں گے اللہ والوں پہ پھر برقت پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی آج بے بختی کا دور دورہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کتاب مقدس سے دور چلے گئے جناب رحمت اللہ علیہ وسلم جب میری امت کے لوگ قرآن کو چھوڑ جائیں گے اللہ کی طرف سے دوسرا لابھ آئے گا ساری سلط اللہ علیہ ظلم و میں فساد ان پر ظلم اور فساد مسلط ہو جائے گا گھر گھر میں جنگ ہے فتنا فساد ہے بک سلاد ہے دوسرا رحمت جنگ تو جدل پامادل پڑا ہم آپ کھائے پدر نے پینو پیدلنے پینوں برادر ب برادر کا شخت پیدل پدر آپ پدر میں پینو نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری محبت اٹھ گئی ساری یہ کیسا دوہرایا ہے آج زمین کے چپے چپے پر فساد ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن مقدس کو چھوڑ گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ذات فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ قرآن مقدس کو چھوڑ جائیں گے اللہ کی طرف سے تیسرا لاپ آئے گا سارے تو یقر من دنیا بلا ایمان لوگ جب دنیا سے جائیں گے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو میری درخواست تو یہی ہے آپ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے محنت کریں کوشش کریں بچوں کو پڑھائیں میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی کہا ہے یہ نہیں کہ آپ حضرات کو مشورہ دے رہا ہوں کالج بھی میرے سامنے ہیں مل اور کارخانے بھی دیکھ رہا ہوں ممبر صاحبان بھی میرے سامنے ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بچے قرآن اور حدیث پڑھو اللہ کے فضل سے میرے دو بیٹے مولوی عبد الغفار اور مولوی عبد الجبار دینی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں اور تیسرا بیٹا حافظ عبد الطیف قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد وہ دین یاد پڑ رہا ہے اس سال آلے پر اس کے اسباق ہدایات اور شرم اللہ جامی ہیں باقی بچے اگر میری زندگی میں انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا پڑے ہوئے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں یہ دنیا دنیاوی ساز و سامان و آرام یہ آج سلسلہ ہے اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے لوگ یتیم ملا گدما دارے تو یتیم یتی مل میں بلا کبھی یتیم آدمی نہیں جس کا ماں باپ مر جائے یتیم وہ ہے جس کے پاس تعلیم و تعلیم نہیں وہ ہے جس کے پاس دین و قرآن نہیں جس کے ماں باپ مر گئے رشتے دار وارث ہو جائیں گے جس کے پاس دین اور قرآن نہیں اس کے بارے جناب محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھی قرآن مجید میں آیا رسول قرآن شریف کامیاس مولا یہ قوم قرآن کو چھوڑ گئی میرا استعمال سے کوئی تعلق نہیں اب جو میرا وقت تھا وہ تو تقریباً تقریباً ختم ہو چکا ہے آپ حضرات یاد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں گے دو تین آدمی کہتے ہیں بھائی کچھ حضرات تو نیند فرما رہے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی اگر نیند کا بھی تو وقت ہے یہ بڑے میاں جن کو رات کو نیند نہیں آتی وہ ہماری تقریر میں نیند کا جاتے ہیں سبحان اللہ زور سے آپ حضرات کہیں یہ آپ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں گے زور سے کہو نہیں آدمی زیادہ ہے آواز آپ حضرات کی بہت پست ہے اور کمزور ہے اس کی وجہ کیا ہے اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھائیں گے اور ان عربی مدارس کی عادت بھی فرمائیں گے جو حضرات یہ آہت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں دیکھ لوں اور پھر ان پرچیوں کا جواب ہی ہو جائے آپ سیدھا تیرے ہاتھ والے آدمی تیرے ہوں گے ماشاء اللہ بندے بڑے اور محل اللہ تعالی رحمت کرے دوستو میرا نام عبد الستار ہے میں ملک کی مشہور مذہبی جماعت تنظیم اہل سنت کا خادم ہوں میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم آئے ہم ہر نیکی کے قائل ہیں ہر نیک کے قائل ہیں ہم سنی ہیں ہم سی مسلب سے ہمارا تعلق ہے اس سے زیادہ ہمارا اور نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسئلہ ہے میرے بات علامت السلام محقق کے دوران حضرت علامہ خالد محمود شاہ متضل نے خطاب فرمانا ہے تو آپ حضرات حضرت کی عالمانہ تقریر سننے کے لیے پورے شوق شوق سے تشریف رکھیں میری ضروری بات آپ سن لیں کہ میں اصلی دیو بندی ہوں اکثر وہ جو آپ دیکھتے ہیں جو ان کی تقریریں سنتے ہیں وہ دیو بند نہیں گئے علماء دیو دیوبند سے ان کو عقیدت ہے میں پاکستان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان گیا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد سید مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف اور ترمزی شریف پڑھائی پورا ایک برس ان بزرگوں کو میں دیکھتا رہا ان کی ہر پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق تھی میں نے فیصلہ کیا کہ پیر ہو تو ایسا ہو کے بعد حضرت کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھا اور ان کا مرید ہوا علماء دیوبند دے ہے انفی ہے بس ہر نیکی کے قائل ہیں ہر نیک کے قائل ہیں یہ بازاری کسے اخباری باتیں جو آپ لوگوں سے سنتے ہیں یہ ساری جھوٹی ہیں ان کی دن رات کی محنت یہی ہے کہ ہر گھر پیغمبر کی مقدس تعلیم آئے صبح کی نماز سے لے کر بارہ بجے رات ایک بجے رات تک وہ حضرات حدیث کا سبق پڑھاتے تھے درمیان میں نماز کے لیے وقفہ ہوتا تھا اور کھانے کے لیے بھی رخصت ملتی تھی صبح کی نماز کے بعد ابو شریف کا سبق ہوتا تھا اس کے ساتھ نسائی شریف کا سبق ہوتا تھا اس کے بعد ناشتے کے لیے کچھ رخصت ہوتی تھی ناشتے کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف جلد اول اور کرملی شریف کا سبق پڑھایا کرتے تھے جو تقریباً ایک بجے دن تک پڑھاتے تھے پھر کھانے کے لیے نماز کے لیے رخصت ہوتی تھی زہر کی نماز کے بعد مسلم شریف کا سبق ہوتا تھا مسلم شریف کے بعد ابن ماجہ شریف کا سبق ہوتا تھا پھر عصر کے لیے وقفہ ہوتا تھا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تحاوی شریف کا سبق ہوتا تھا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد شمائل تیمری کا سبق ہوتا تھا پھر کچھ وقفہ کھانے کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بخاری شریف جلسانی کا سبق حضرت مدنی رحمت اللہ رائے پڑھایا کرتے تھے جو بارہ بجے رات اور ایک بجے رات تک جا کے ختم ہوتا تھا جس سال میں پڑھنے کے لیے داخل ہوا دو سو سات طالب علم دور حدیث میں شامل تھے اور کئی لاکھ دفعہ پاک پیغمبر پر دوران سبق وہ ترو شریف پڑھتے تھے کئی لاکھ بار یہ بندے کو پرچیا شچا لکھ رہے ہیں کہ تم صلاح سلام کے قائل ہو بالکل ہم قائل ہیں صلاح سلام پڑھنا ہمارا دین ہے حضور پر صلاح سلام پڑھنا ہمارا ایمان ہے جو سلا سلام کا منکر کر و بے ایمان خارج کا اسلام ہے لیکن ایک مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم صلاح سلام اسی طرح پڑھیں گے جس طرح پاک پیغمبر پڑھوا بات ہے اذان کے ساتھ حضرت بلال نہیں پڑھتے تھے اگر دنیا کا کوئی تعلیم یافتہ دنیا کی کتاب سے ثابت کر دے کہ حضور کے مؤذن حضور کے سامنے اذان کے ساتھ صلاح سلام پڑھتے تھے قرآن سے ثابت کریں حدیث سے ثابت کریں حضرت ابو حنیفہ کی فکا سے ثابت کریں یا مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ جائیں کہ حضرت بلال اذان کے ساتھ صلاح سلام پڑھتے تھے میں اس مولوی کو پچاس ہزار روپیہ نقد انعام دوں قرآن سے دکھائے حدیث سے دکھائے فقہ سے دکھائے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی لکھی ہوئی کتاب سے ثابت کرے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ جائیں کہ حضرت بلال اذان کے ساتھ سراسرا پڑھتے تھے پچاس ہزار روپیہ نقد باقی وقت آپ حضرات کے پاس بھی نہیں میرے پاس بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ پاک دوست کہیں پوچھیں گے میاں بھائی کب پوچھو گے میرے پاس جو کتاب ہے یہاں کیوں نہ پوچھ رہے یہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب آحکام شریعت آحکام شریعت کا سطح پینسٹھ ہے مولوی احمد رضا خان سے بریلوی لکھ رہے ہیں اذان کے ساتھ سلا سلام پڑھنا سات سو اکاسی میں شروع ہوا ہے تاریخ آپ یاد رکھیں کیونکہ میں کتاب کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہوں حافظ تو ایسے شادی پڑھ لیتے ہیں نا میں کتابیں ساتھ رکھتا ہوں یہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی لکھی ہوئی کتاب اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اچان کے ساتھ سیاح سیاح پڑھنا سات سو اکیاسی ہجری میں شروع ہوا یہ کس نے لکھا ہے زور سے کہہ دینا جو سن رہے ہیں وہ زور سے کہیں جو نیند کر رہے ہیں وہ نہ بولیں کس نے لکھا ہے کہ یہ سات سو اکاسی ہجری میں اذان کے ساتھ سلاسلام سلام کا مسئلہ شروع ہوا لیکن اگر آپ حضرات مجھ پر اعتماد کرتے ہیں یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے یہ بار میرے ڈالی کے سفید ہیں ساری زندگی میں نے آپ حضرات کی دین کی تعلیم میں گزار دی یا پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا اس کے سوا میں نے کوئی کام نہیں کیا یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے میں آپ حضرات کی عدالت میں یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک اور ہمارے ان علاقوں میں کے ساتھ سلا سلام پہلے نہیں تھا یہ لا چھپی کر کے آنے کے بعد شروع ہوا مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے یہ بار میرے ڈاڑی کے سفید ہیں ساری زندگی میں نے آپ حضرات کی دین کی تعلیم میں گزار دی یا پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا اس کے سوا میں نے کوئی کام نہیں کیا یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے میں آپ حضرات کی عدالت میں یہ حرفیہ بیان دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک اور ہمارے ان علاقوں میں اللہ کے ساتھ سلام سلام پہلے نہیں تھا یہ چھپی کر کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے مولوی احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ سات سو اکاسی میں شروع ہے اور میں حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر آنے کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا اب بھی جس مسجد میں لاؤڈ اسپیکر نہیں وہاں سلاسلام کوئی نہیں پڑتا اگر بجلی نہ ہو پھر بھی نہیں پڑھتے بیٹری ختم ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتے یعنی ہمارے یہ دو صاحب لوڈ سپی کر کے آنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں پہلے ہمارے ساتھ تھے دیکھو سی میرے جات اب ختم ہیں باقی پہلی تقریر میں میں نے انتظامیہ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ آپ آ کر مسلمان ہیں قرآن نبی آخر زمان پاکستان سے وفاداری کریں ہمارے جو سترہ نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں جن پر جھوٹا کیس ہے ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے انتظامیہ کے افسران لوگوں کے دباؤ کو نہ دیکھیں اکثر انتظامیہ کے جو فیصلے ہیں وہ دباؤ کے محتاط ہوتے ہیں آرسی فیصلے ہوتے ہیں جلال فیصلے ہوتے ہیں فطرت سلیمہ سے اکثر انتظامیہ کے افسران فیصلے نہیں کرتے جس طرف سے دباؤ پر گیا جن لوگوں نے انتظامیہ سے بغاوت کی تھی وہ باغی رہا کر دیے گئے کوٹے میں شیوں نے اصلا منگوایا کئی ٹرک اصلے کے کوٹے میں پکڑے گئے حکومت پاکستان نے پکڑے شیوں نے کوٹے میں بچوں کی اینٹیں لوٹی بینک لوٹے سپاہیوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں کھمبوں سے لٹکا دی فوج نے آ کر کنٹرول کیا وہ شیعہ سارے کے سارے رہا ہو چکے ہیں اور ہمارے یہ نوجوان جو تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے جو اعتقاد میں تھے حالانکہ اعتقاد کی حالت میں مومن جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جاتا گرمی کی شدت کے باوجود مسجد کے باہر اس کو غسل کرنے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ مسجد کے باہر جا کر وہ نہیں کر سکتا وہ احتکاف والے ہمارے نوجوان تراوی پڑھنے والے ہمارے نوجوان روزے دار نوجوان ان کو مجھے سے کھسیٹ کر ان پر تین سو دو کا جھوٹا کیس بنا دیا گیا حالانکہ سارے شہر کو پتا ہے کہ مولانا حق نواز ہے اور مولانا ظہور احمد ان کا اس سلسلے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا اور مولانا حق نواز صاحب مسجد میں تھے مولانا شہور احمد صاحب اعتقاد میں تھے باقی عزیزان مساجد میں تراوی پڑھ رہے تھے ان کے و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ اس مسلی کو ہم نے قتل کرنا ہے دیکھو صحیح سترہ آدمیوں نے سازش کی مسلی کے قتل کرنے کی اگر کوئی تعلیم یافتہ آدمی ہم کو تو بات سمجھائے یہ اشتہار انگریزی کرتے کہتے ہیں سنی دیوار پر لکھا ہوا ہے یہ شیعہ کافر ٹھیک ہے اس کو مٹا دیا جائے جہاں جہاں لکھا ہوا ہے جہاں شیوں کو کافر لکھا ہوا ہے مٹا دیا جائے لیکن جہاں صدیق اور صدیقہ کو لکھا گیا ہے جہاں جہاں ابو بکر عمر کو فرون اور حمان لکھا گیا ہے جس قرآن کے حاشے پر ابو بکر عمر کو شیطان کا جلد لکھا دیا ہے حکومت پاکستان میں اگر ہمت ہے طاقت ہے جو آدمی کسی کو کھا کر کہے جہاں جہاں لکھا ہوا ہو اس کو مٹا دیا جائے اگر ہمارا کوئی نوجوان اس کے بعد پھر شیعہ صدی کے ملنگ کے خلاف لکھے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے لیکن پہلے ان کے ہاتھ تو کاٹنے چاہیے جو دین کے ہمارے دین پر جو نبوت کے ہینی گواہ چشم دین گواہ واقع کے گواہ موقع کے گواہ قرآن کے حاشے پر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر مر دونوں شیطان کے جنگ خروش ہو میں آپ کے چیتن جینے جی حکومت پاکستان اگر انصاف کا فیصلہ کرے ہمارے مشائق اور بزرگان دین کو جہاں جہاں کاغذ لکھا ہوا ہے ان کتابوں کو سب کیا جائے اور جن کے مذہب کی کتابیں ہیں ان کو سزا دی جائے ہمارے نوجوان اس کے بعد اگر کسی ملنگ کے متعلق لکھیں گے تو ان کو بھی سزا دی جائے میں داری لیتا ہوں ملنگ کو کافر کہنا جرم ہے ابو بکر عمر پر لالت کرنا ثواب ہے انتظامیہ کے افسر صاحبان ممبر صاحبان ادرا صاحبان حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامر پر کارٹون سے پڑھ جاؤ وہ کتابیں دیکھ جاؤ یہ شیعہ مذہب کی کتاب سجے پر ہے اس میں لکھا ہوا ہے بس فیات کے بعد ہر نماز کو ہر شیعہ ہر نماز کے بعد کہے اللہ ابا بکر و عمر اب عثمان و معاویہ تب عائشہ تب تب حفصہ ہندن و عمر حکم ان آٹھ آدمیوں پر چار مردوں پر چار عورتوں پر ہر شیعہ ہر نماز کے بعد لانت کرے جن لوگوں کے مذہب کی کتاب ہے اس مذہب کو غیر قانونی قرار دیا جائے جو ان کتابوں کو مانتے ہیں ان کو سزا دی جائے اور ان کے بعد جو پندرہ صدی کے ملنگ اور جرسی بھنگی کو کافر کر اس کو بھی سزا دے دی جائے یہ چکرے والی معاملات کو کافر کرنا جرم ہے ریچھی کی وطن رشیالے تھے باندار والے جرسی دے تے افیون ان کو کا کر جرمے یہ اشارت پہ کرے کریں تے ابو بکر عمر کو ہر بعد بات کرنا یہ سواب ہے یہ تین ہے اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ملک میں امن ہو اتحاد ہو وہ ایک بورڈ بنائے بورڈ کے اندر حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت پر کہا تو ہمارے وکیل ہوں گے اور میں ان کے ساتھ معامل ہوں گا ہم دو آدمی آد سنت کی طرف سے ہوں گے اور شیعہ ایران سے جج منگوائیں علماء منگوائیں وہ کڑا منگوائیں بڑی خوشی سے منگوائیں اور فیصلہ ہو جائے کہ جہاں جہاں بزرگان دین کی توہین یا ایک دوسرے کی توہین کے کلمات ہیں ان کو مٹا دیا جائے ہم ان شاء اللہ طرح تیار ہیں تمام اہل سنت کی طرف سے ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ توہین والے کلمات مٹا دیا جائیں بھائی کسی کی توہین نہ کریں باقاعدہ فیصلہ ہو جائے میں تمام پاکستان کے اہل سنت کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں اگر کوئی خلاف ورزی کرے مجھے تحت پر لٹکا دیا جائے لیکن فیصلہ صحیح ہو دباؤ والا فیصلہ نہ ہو ہاں۔ باقی اگر حکومت دباؤ کے انتظار کر رہی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ہم شریف ہیں یہاں معاہدہ جو ہوا ہے یہ نہ شیعہ جلوس نکالیں گے نہ سنی نکالیں گے انتظامیہ کے افسران ہم نے وعدے کی کس طرح پابندی کی کس طرح خیال رکھا کہ ہمارا ایک بچہ بھی جلوس نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور شیو نے ان جنگ کی انتظامیہ کے ساتھ کیا کیا ہے آخر انتظامیہ کو پتہ بھی نہیں چلتا پولیس والے زخمی ہیں ان کو پکڑا بھی نہیں کیا سنا ہے کوئی کیس بنا رہے ہیں مشورہ ہوگا اگر دباؤ پڑ گیا تو کیس کو اگر دباؤ کی انتظار کر رہے ہیں انتظامیہ کے افسران میں ان کو بدلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک ہماری اہل سنت کی چلی تو صرف جھنڈ میں نہیں چلے گی سارے پاکستان سے تحریک چلے گی پھر انتظامیہ اس سمندر کو روکنے سے آگے ہو جائے گی پھر منا سماجت کریں گے لیکن یہ مسلمانوں کا جنگل یہ بڑا سیلاب جو کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر میدان میں نکلیں گے اس کو پھر ہم بھی نہیں روک سکیں گے آج تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں انسانیہ شرافت کی بات سمجھنے کی بھی کوشش کریں لیکن شرافت کی زبان سمجھنے کے انتظامیہ کے افسر آدھی ہیں نہیں یعنی صاحب کا تجربہ ہمارا یہی ہے شاید وہ انتظار میں ہوں گے کہ جب تک چھوڑیں گے ہم تو جاتے ہیں صلہ صفائی سے یہ دیانت امانت کی باتیں سن کر انتظامیہ ہمارے نوجوانوں کو فوراً رہا کرتے رہا کرے یا نہ کرے زور سے کرو زور سے کرو جو کہتے ہیں کہ ان کو چلتا تک رہا کیا جائے ہاتھ اٹھائیں متدن کو زور سے کہو حضرت مولانا ظہور احمد صاحب کو ہمارے سترہ نوجوانوں کو جھوٹا مقدمہ جھوٹا مقدمہ جھوٹا مقدمہ تو آپ حضرات چند دن تک انتظار کریں پھر پورا کی مرکزی کمیٹی اور کونسل کا کیا فیصلہ ہوگا ہم سنی اللہ کے قدم سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ حضرات کو اس سلسلے میں پوری کوشش کرنی ہے اور ہر بوڑھا نوجوان یہ دین کا پرچم اٹھائے ہر پیغمبر کی شریعت اور سنت کے لیے اور مظلوموں کے لیے تعاون کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہو اللہ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے ایمان کی حفاظت کرے باقی اسلام کی حفاظت کرے آخر تعاون الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج متحرات تھیں ان کا نسبی بیٹا موجود نہیں تھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا حضور دنیا سے تصدیق لے گئے ازواج متحرات کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں قرآن مقدس میں ہے تن کے ہوں الا آباد میرے پاس پیغمبر کی ازواج متحرات کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ کرنا جناب رحمت اللہ عل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں حضور کے نکاح میں رہنا ہے حضور کے گھر میں رہنا ہے لفظی بیٹا ان کا نہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ میں سے ان کو حصہ نہیں مل رہا تو ہر مومن مسلمان اس بات کو سوچے کہ ازواج متحرات کس طرح زندگی بسر کریں گی سیدہ بطول کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں کیونکہ ان کے پاس ان کی تحقیق کے مطابق پاک پیغمبر کے سات باغ تھے حضرت علی کے باغ بہی کے علاوہ تھے حضرت علی کی کمائی جدا تھی تو بی بی فاطمہ کو خرچ خراجات کی کسی قسم کی کوئی تنگی کوئی فکر نہیں ازواج متحرات اگر ناراضگی کا اظہار کریں تو کچھ بات ہو سکتی ہے کہ ان کا نسلی بیٹا بھی نہیں پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے دوسری جگہ نکاح بھی وہ نہیں کر سکتی ساری زندگی ان کی پاک پیغمبر کے گھر میں گزرنی ہے لیکن ازواج متحرات خدا ون قدوس کے فیصلے پر راضی ہیں جب صدیق اکبر نے یہ کہا کہ میں صدق اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح حضور کرتے تھے تو ازواج متحرات اس بات پر راضی تھیں اور سیدہ فاطمہ بھی راضی تھیں تمام مہاجرین انصار بنی ہاشم بھی اس فیصلے پر راضی تھے آپ حضرات یہ بنیادی مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صدق ایک گاؤں تھا مدینہ منورہ سے تین منزل پر واقع تھا اس میں کچھ چشمے تھے اور اس گاؤں میں کچھ کھجور کے درخت تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاؤں کو بطور خیر سے حاصل کیا تھا ایک ہوتی ہے غنیمت دوسرا ہوتا ہے مال خیر غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد کے ذریعہ سے حاصل ہو اور مال فی وہ ہوتا ہے جو بغیر جہاد کے حاصل ہو جہاد کرنے کے سوا کفار بھاگ جائیں مال چھوڑ جائیں یہ بھی مال فی ہے یا پاس چاہے وقت کفار مطالعہ کریں کہ یہ مال یہ خطہ بطور صلاح کے ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں ہمارے ساتھ صلاح کر لو یعنی جو مال بغیر جہاد سے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال ہے مسلمان جہاد کر کے کفار کا جو مال جو خطہ حاصل کر لیں اس کو کہا جاتا ہے مال خنیمت توحید ایک علمی بات ہے ہر مومن مسلمان کو یہ بنیادی رکھنا بنیادی بات یاد رکھنی ہے یہ نقطہ یاد رکھنا ہے یہ صدق مال سہ میں سے تھا یہ مال غنیمت میں سے نہیں جب بھی کسی سے بات آپ حضرات کی ہو یہ بات آپ حضرات کے سامنے ہونی چاہیے صدق یہ گاؤں بغیر جہاد کے حاصل ہوا تھا یہ مال میں سے تھا اور مال فے کے متعلق رب العزت نے قرآن مقدس نے واضح طور پر فرما دیا ہو اللہ رسول ہی اہل القرآن اللہ پاک نے فرمایا جو چیز بطور ہے کے پاس پیغمبر کے پاس آئے جو بستیاں جو اموال بطور ہے کے اللہ پاک نے عطا کیے ہیں ولی اللہ ولی رسول ول قربا ول جتامہ ول مساطی وہ اللہ اور اللہ کے رسول قربا جتاما اور مساطین مسافروں کے لیے ہے یعنی وہ بیت المال میں ہوگا وہ مال وقت تصور کیا جائے گا وہ تقسیم نہیں کیا جاتا اللہ تعالی نے مال سہے کے متعلق قرآن مقدس میں فرما دیا کہ جو مال بطور سہے کے پاک پیغمبر کے پاس آئے وہ وقت ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول دل قربا جتامہ مساکین مسافروں پر خرچ کیا جائے گا یعنی بیت المال میں ہوگا وہ مال وقت ہوگا ان مسارف پر خرچ کیا جائے گا تو جب صدق مال میں سے ہے تو پاک پیغمبر کے قبضہ میں یہ صدق کا باغ ہوتا تھا یہ گاؤں اور بستی ہوتی تھی اور پاک پیغمبر اس کی آمدنی مختلف ضروریات پر خرچ فرمایا کرتے تھے اب زیادہ اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی یہ میرا لفظ اگر اہل سنت کے تمام علماء اور تمام دانشوروں کو یاد رہ جائے میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی شبو نہیں کر سکے گا کہ حضرت ابو بکر شیت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ میں مداخلت نہیں کی حضور کے فیصلے کو تبدیل نہیں کی اب ہماری بات کی چونکہ نش نشات ساتھ نہیں ہوتی سو پر اگر یہ مسئلہ آتا ہے تو ہمارے علماء کرام بے پرواہی سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مومن مسلمان ہرا لمحہ جب یہ بات آئے تو اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا حضور کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی یہ کیا جرم ہے کون سی غلطی ہے صدیق پر کیا اعتراض بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابو کو ہافا کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں دخل تھے اور بخاری شریف سے دوسرے مقام پر ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دوں حضور کے طریقے کو چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا مجھے طاقت نہیں کہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تبدیل کر اگر ہمارے مدارس میں پڑھانے والے علماء حضرات بھی شاگردوں کو یہ بات بتائیں مقررین سٹیج پر یہ لفظ بیان کریں حضرت ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو توں کا توں رکھا حضور کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی پاک پیغمبر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا صدیق اکبر کہتے ہیں میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں مداخلت کر سکوں یہ کون سا جرم ہے کیا غلطی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیا بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت ابو بکر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق جس طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں فتح کو تقسیم کرتے تھے صدیق اکبر اسی طرح تقسیم کرتے رہے فاروق اعظم اسی طرح تقسیم کرتے رہے عثمان دن اسی طرح تقسیم کرتے رہے حیدر کرار اسی طرح تقسیم کرتے رہے تو نبی سے لے کر حضرت علی تک ادب کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا ہے جو اعتراض لوگ صدیق فاروق پر کریں گے وہی اعتراض نبی اور علی پر مارے گا میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاک پیغمبر کے دور سے لے کر حضرت علی کے رشتے دار تک حضرت کی تقسیم کا طریقہ ایک رہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں ہے اور سیاہ مذہب کی کتاب اللہ کا ترنل سیاہ کے صفحہ تین سو بتیس پر ہے شرح نحد البلاغت میں مرسم بہرانی میں ہے ابن عبدالحبیب میں ہے فیض الاسلام میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سیدودا ہے کما کال رسول اللہ جسنا اللہ کی قسم ہے میں فتح کو اسی طرح تقسیم کروں گا جس طرح جناب رسول اللہ کرتے تھے یہ صدیق کا حلفیہ بیان آلے کی کتابوں میں موجود ہے اور شیعہ مذہب کی کتاب احتجاج کی برسی اور حق و یقین میں ہے کہ صدیق نے آ کر کہا سیدہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے میں اپنی ساری تعداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں علامہ ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا سیدہ انکار فضل تو کسے نمے توانا کر تیری بزرگی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا حکم تو عملہ سے من میری تعداد میں کس طرح تیرا جی چاہے فیصلہ فرما اوال وہ والے خدرات کو ملائے کا نظارہ میرا مال تیرا میری جائیداد تیری جو کچھ کے گھر میں موجود ہے تیرے دروازے پر قربان ہے تیرے ابا جان کے فیصلے میں دخل نہیں دے سکتا اب آپ سوچیں کہ صدیق اکبر کے کیسے سنہری الفاظ ہیں کہ سیدہ میں اپنی ساری تعداد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن پانچ پیغمبر کے فیصلے میں میں مداخلت نہیں کر سکتا اس میں صدیق نے کون سا جرم کیا کون سی غلطی کی یعنی جو آدمی پاک پیغمبر کے ایسے کو تبدیل نہ کرے وہ غاصب ہوتا ہے لوگ عجیب ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے نہ کی ہمارے جتنے بندے ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں جو سیاستدان ہیں ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ساری نگاہ سیاست پر ہے اقتدار پر ہے الیکشن ہو ہم ممبر بنے اور جو دکاندار ہیں وہ دن رات دکان سے متعلق سوچتے ہیں اور جو سنی ملازم ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو جی ملازم ہیں ہم تو مجبور آدمی ہیں یعنی ہمارا اسلام سے تو کوئی خاص ایسا تعلق نہیں ہے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہم تو ملازم لوگ ہیں زمیندار دار میں مصروف ہیں اور مولوی صاحب مسجد کی تعمیر کرا رہے ہیں اور وہ بھی کافی کام ہے کئی لاکھ روپیہ آخر خرچ ہونا ہے مسجد پر دوسرا کام کیسے کر مدرسے کا کام تو ویسے ہی لمبا چوڑا ہے اب یہ مسئلے یہ کسی کو پتہ بھی نہیں سال کے بعد میں جب بیان کرتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے آج تک یہ حوالہ نہیں سنا اس کتابوں میں تو یہ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں متاثر کیا یہ لکھے ہیں اس جیت نے کہا سیدا میری ساری تعداد سے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا ابو کو کے بیٹے کو یہ طاقت نہیں ہے اتفاق پیغمبر کے فیصلے میں کر رہے کیسے حضور کے سیدائی ہیں سیدہ کے ساتھ اتنا احترام کا کتاب کر رہے ہیں اور کیسی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی ساری تعداد دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پاک پیغمبر کے فیصلے میں تبدیلی میں برداشت نہیں کر سکتا باقی ایک جملہ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صدیق بی بی کے دروازے پر آئے بی بی صدیق کے دروازے پر نہیں گئی سیدہ نے پاس پیغام بھجوایا تھا کہ یہ خدق والا باغ آپ کس طرح تقسیم کریں گے جب خاتون جنت کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا تو صدیق اپنے گھر سے آئے سیدہ کے دروازے پر آئے سیدہ چل کر صدیق کے دروازے پر نہیں گئی اس میں سیدہ بطول کی عزت اور عظمت ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھی گئی تھی لوٹ آئی آخر پوچھنے والے پوچھیں گے کہ حضرت علی کہاں گئے بنی ہاشم کہاں پیغمبر کے چچا پاک کہاں حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کہاں اور میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں مہاجرین انصار شاگردان رسول کی بھی عزت ہے اس میں سیدہ بطول کی بھی عزمت ہے اور حضرت علی کی سجاعت بھی برقرار رہے گی کہ سیدہ بطول کا صدیق کے پاس پیغام پہنچا بخاری شریف جن کی اول باپ و مناقب قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ارسلت فاطمہ تو بکر سیدہ فاطمہ نے صدیق کے پاس پیغام بھیجا ارسلہ ارسالن اس کا معنی بھیجنے کا ہوتا ہے چل کر جانے کا نہیں ہوتا واقعہ جب ایک ہے اگر کہیں جانے کا لفظ بھی ہے تو وہ مجازی نسبت ہے جس طرح کہتے ہیں بنل امیر المدینہ کا